اور تمام کو کھلانے پلانے کے قابل ہے کسی کو بادشاہ بنا دیا کسی کو فقیر بنا دیا کسی کو سونے چاندی کے اندر مشغول کر دیا اور کسی کو فرمایا کہ چونکہ میرا نام جبتا رہے ہر وقت تیری زبان ہو میرا نام ہو تیرا پیٹ میں بھرتا جاؤں گا کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل کسی کے ہاتھ میں اللہ کا پرانے کریم ایک کے ہاتھ میں کنجری کا ہاتھ اور ایک کے ہاتھ میں اللہ کا نام گن کر لینے کے لیے تصویر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں سے اور اس مالک کے نام لے لے کر کے اپنے آپ کو اس قدر عاجز بنا لیتا ہے بنا لیتا ہے کہ وہ ہر ذرے پر اللہ پاک کی عظمت کا تصور اپنے آپ بنا لیتا ہے اور ایک وہ کمیلا ہے جو صبح شام خدا بند عالم کو بکواس کرتا ہے اس شان و کبریائی ہے کسی کو کچھ دیا کسی کو کسی چیز سے نوازا کسی کو کسی چیز سے نوازا کون ہے جو اس کے سامنے کم مارے کسی کو ایسی زندگی دی اس ساری عمر اللہ اللہ میں گزر جائے اور کسی کو ایسی عمر عطا کی کہ ساری عمر میں ایک سجدے کی توفیق نہ ہو یہ جو مسجد میں نہیں آتے آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں آتے بلکہ پرور گزارے عالم ان کو اپنے دروازے سے آنے ہی نہیں دیتے ورنہ ان کی کیا مجال ہے کہ مسجد میں نہ آئے تو میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک آدمی اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب گزارتا ہے اس کی عمر بھر کی محنت اور جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ میری آخرت سنور جائے میری آخرت بن جائے میری صبر بن جائے اور جس کی آخرت بن گئی اس کا سب کچھ بن گیا وہ آج ہمیں یقین نہیں آتا ایک وقت آئے گا کہ یہ آنکھیں دیکھیں گی یہ دل یقین کرے گا یہ دماغ کو ملے گا اور اطمینان ہو جائے گا کہ جو قرآن میں تھا وہ سارا صحیح تھا جو میرا نظریہ تھا وہ غلط تھا اللہ میاں نے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت کا ایک بہت بڑا سلسلہ قائم فرمایا کسی پیغمبر کے ذریعے کسی قوم کو کسی امت کو ہدایت دی کسی پیغمبر کے ذریعے کسی کو ہدایت دی ایک بہت بڑا سوال ان آیات میں حل فرمایا خدا بند کریم نے جن کی آج میں نے تلاوت کی وہ ایک عورت کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے بات ایک مرد کے بھی لکھے پڑے طبقے کے دماغ میں زیادہ آتی ہے اور وہ یہ سوال ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے قبر کے گڑے میں ڈال کے آتے ہیں اس کے قد و حال کو جسم گوشت کو ہڈیوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں مٹی مٹی میں مل گئی ہڈیاں ختم ہو گئی پھر حساب و کتاب کیسا یہ ایک عام سوال ہے آپ بھی سوال کر لیں سوال کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہر آدمی کے دماغ میں جو بات آ سکتی ہے دکندار کے ذمہ دار کے مزدور کے کہ یار یہ قبر کا گڑھ ہم نے کئی مرتبہ قبریں کھول لی قبر بناتے وقت کھودتے وقت پرانی خبر نکلی ہم نے کبھی آگ جلتی نہیں دیکھی اس لیے یہ مولوی کیوں کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے بے شمار مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے مکان بنائے خبر نکلی تو اندر سے ہڈیاں تو نکلی مگر انگارے تو کبھی نہیں نکلے عذاب کیسے ہوتا ہے یہ جو کیسے عذاب ہوگا اس کی صورت کیا ہے یہ ایک موٹا سا سوال ہے قرآن کریم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا قطور میرا تیرا ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے کبھی پوچھا ہی فلاں مسئلہ ہمیں سمجھا تو ہم نے پوچھا ایک ان پڑھ ملا سے ہم نے پوچھا مردہ لوانے والے تھے ہم نے پوچھا میت کے کفن ڈالنے والے تھے یہ کوئی قرآن کی بات تو نہیں مگر تعلیم کا تو کوئی تعلق نہیں لوگوں سے قرآن کریم سے اگر ہم پوچھتے خدا کی قسم آج جو پوری دنیا میں ہم دلیل و خار ہو رہے ہیں تو اس ہم اس طرح سے کبھی نہیں ہوتے ایک بہت بڑا اہم سوال ہے کہ ایک مردے کو سمندر میں پھینک دیا مچھلیاں کھا گئی ریزا ریزا ہو گیا جل گیا سڑ گیا اس کو عذاب کیسے ہوگا ایک آدمی جل جاتا ہے سڑ جاتا ہے بالکل اس کا ریزا ریزا ہو گیا جل کر پنگل کر رات بن گئی اب حساب و کتاب کیسا اور اب آزاد خبر کیسا اور آخر کیسے رکتے ہیں یہ ایک عام سوال ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سوال و جواب نقل کر دیے اور سوال کیا ہے سید اللہ ابراہیم علی و سلاد خلیل اللہ ہے اللہ کے اوپر گزیدہ بنتے ہیں جلیل القدر کا غمبر ہے خود بھی نبی بیٹا بھی نبی پوتا بھی نبی پروتا بھی نبی ہزاروں انبیاء کرام کے جد امجد ہے ابراہیم علیہ سلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر دیا وہ قال ابراہیم وہی قال ابراہیم فرمایا عرض کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے ربی ارینی ربی ارینی اور میرے مولا میرے اور میری پروردگار میرے رب میرے پالن اور زمین آسمان کے مالک رب بھی ارینی مجھے دکھا دے مجھے بتا دے مجھے سمجھا دے کیا چیز کئی تو مرغوں کو زندہ کیسے کرتا ہے مردوں کا حساب و کتاب کیسے کرے گا ان کے آگا کو کیسے لے گا کھال کی مٹی بن گئی گوشت کی مٹی بن گئی آج لاکھ زبان تو کیڑے کھا گئے ارے تمام چیزیں ختم ہو گئی اب ان کو زندہ کیسے کرے گا ربی اور مالک میرے مجھے دکھا مجھے بتا مجھے یقین دلا میں مانتا تو ہوں میرے حکموں کی بجاوری کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے مگر میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اب پیاری نی پتو موتا میں دیکھ لوں کس طرح زندہ کرتا ہے کس طرح سے تو مرغوں کے آزا کو جوڑ لے گا تیرے سامنے مردہ زندہ کیسا ہو جائے گا حالانکہ مجھے یقین ہے فرمایا میں وہ ہوں یو جل جئی ملن مئیے یو جل جی سے ملن عئی اور لوگوں زندہ سے مرغا کو پیدا کرنا اور مرغا سے زندہ کو پیدا کرنا یہ میرا کام ہے ایرانی کو کیسے کر دیتا ہے ہمارا تولی جل لاری و طولی فل کون ہے دنوں کو بچانے والا کون ہے راتوں کو بڑھانے والا اور کون ہے کبھی راتوں کو گٹا کر کے دنوں کو بڑھانے والا میرے سوا کون ہے گاؤں سکون تمہاری سمجھ میں میری خدائی نہیں آئی میری ربوبیت نہیں آئی میری محبوبیت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی میرے محبوب ہونے کو تم نے آج تک نہیں مانا صرف زبان سے ہوں خدا بھی ہے اور سالم تمہارے دلوں میں میری خدائی کا یقین کوئی نہیں جب بھی موقع ہے تم برگستہ ہو جاتے ہو تم فوراً چکر کاٹ جاتے ہو تم فوراً ہیلے وسیلے بنا لیتے ہو تم فوراً کہنے لگ جاتے ہو یہ بھی تو خدا کی بندی ہے ان کے بھی اختیار میں کچھ نہ کچھ ہے کبھی علی کو مشکل کشا کہتے ہو کبھی حسین کو مشکل کشا کہتے ہو انہیں شرم نہیں آتی ادھر حسین کا سارا خاندان سیما بھی کراتے ہو ادھر مشکل کشا بھی بتاتے ہو تم اپنے بچوں کو کبھی چوٹ نہ لگنے دو حسین اچھا مشکل ہے سارا خاندان سوا کرا دیا مگر کو اللہ اللہ تک نہیں کے قرآن کو ماننے والے لوگ قبروں میں چلے گئے خدا کی قسم اگر صحابہ کرام کا زمانہ ہوتا ہم پہ اوپر کا فتوا لگاتے جب بھی موقع آتا ہے ہم تمام کے تمام چکر کاٹ جاتے ہیں فوراً بدل جاتے ہیں بات میں سے بات نکالنے سے آتی ہے اگر ابراہیم علیہ السلام نے عجیب و غریب انداز کا سوال کر دیا تم بھی اپنی مجلسوں میں کہتے ہو رات کو بیٹھ کر کے اپنے دل و دماغ پر سوچتے ہو چارپائی پہ لیٹ کر کے بھی سوچتے ہو زندہ کیسے ہو جائے گا آدمی اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا کس طرح سے سامنے آئے گا برائی ربی ارینی کئی موتا اور میرے رب اور میری پرور دگار مجھے دکھا میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کو کیسے زندہ کرے گا کیسے زندہ کر لیتا ہے مردے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز تو دیکھو پہلے ہی بات شروع نہیں کی جو میں نے ابھی بات کہی اللہ میاں نے قرآن میں اس کو بھی نقل کر دیا میں نے کہا نا کہ ہمیں یقین نہیں اللہ میاں نے اللہ کے خلیل اللہ کے دل کی تحفیت سے واقف ہے سر پہ سانجے نے اڑا رکھا ہے خلیل اللہ عظمتوں کا مالک ہے لیکن اللہ میاں نے اگلی بات شروع نہیں فرمائی فرمایا تو امین او میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں کیا تجھے یقین نہیں اللہ میاں نے سب سے پہلے وہ رگ پکڑی ہے جو ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے جب تک میرا تیرا یہ ایمان نہ بن جائے جب تک میرا تیرا یقین نہ بن جائے جب تک ہم سب کا یہ یقین نہ بن جائے اللہ پاک مردے کو چھوڑ کر اس سے حساب و کتاب کرنے کے خاطر ہے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں فرمایا ہمارا اور میرے خلیل کیا تجھے میری ذات پر اعتماد نہیں یقین نہیں تم نے جو سوال کیا ہے کیا تیرے دل میں میں میں اس قابل جو خدا ابتدام کسی چیز کو بناتا ہے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا جس نے انسان کو جو ایک گندے پانی کے خطرے سے آدمی کو بنانے پہ قادر ہے وہ بنے بنائے آدمی کو ختم کر کے دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں فرمایا یاد رکھ تو تو ایسی شہ تھی ایسی چیز بنی ہوئی تھی باپ نے بھی نفرت کی ماں نے بھی گندگی سمجھ سے تھویا تم شی عمرہ ایک لفت ایسا گزرا تیری ایسی حالت تھی تو ایسا نسواتا تو ایسے گندے پانی کا کچرا تھا نام لیتے ہوئے بھی شرماتے تھے فما من ماء پانی سے میں نے کتنی خوبصورت تیری شکل بنا دی جو خدا گندے پانی کے قطرے سے ایسی سونی بہترین شکل صورت بنا سکتا ہے اور میرے پر یقین کرو میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں فما رب ارینی تحیی الموتا اور میرے پروردگار مرتے کو کیسے زندہ کرے گا کیسے جوڑے گا کیسے بنائے گا مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا سمندر میں ریزا ریزا ہو کے مل گیا آگ میں جل کر خاک ہو گیا رب ارینی کیف تحیی الموتا کیسے زندہ کرے گا کیسے ان ریسوں کو جوڑے گا کہاں سے اٹھا کر کے لائے گا اب نئی تو کیا تمہیں میری خدائی پہ یقین نہیں میری کار سازی پہ یقین نہیں میری ربوبیت پہ یقین نہیں میری الوحیت پہ یقین نہیں میری عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور فرمایا قال اولم تؤمن تو میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں اللہ تعالیٰ ہاں ہاں میرے رب یقین تو بڑا بڑا دل یقم نقل میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں مجھے یقین تو ہے تیری ذات پہ یقین ہے تیرے فرمان پہ یقین ہے تیری قدرت پہ یقین ہے میں جانتا ہوں کہ تو دنیا بھر کے پتے بناتا ہے پتے سے سنگوری بناتا ہے الگ الگ شیشوں کے پتے کی الگ بناوٹ نیم کے پتے کی الگ بناوٹ کیکر کے پتے کی الگ بناوٹ چاول کے پتے کی الگ بناوٹ ارے یہ ہزاروں قسم کے جو درخت ہیں ان کے ایک ایک پتے کی بکری بکری الگ الگ سجاوٹ بنانے والا کون ہے میرے سوا کون ہے ہزاروں قسم کی پھل ترکاری تمہارے لیے کون بناتا ہے ان کے اندر ساتھی کون پیدا کرتا ہے کسی کے اندر کھٹے رس کسی کے اندر میٹھے رس کسی کے اندر گرم مادہ کسی کے اندر ٹھنڈا مادہ فرمایا لوگوں اور کھانے والے آیا کر ذرا بتا تو صحیح بنایا کس نے فرمایا میاں جی جس نے منڈی سے خرید کر تیرے سامنے رکھ دیا اس کا تو تو بڑا احسان مند ہے فلا کر کے مجھے چار کیلے دیے تھے فلاں نے لا کر مجھے دو مال سے دیے تھے فلاں لا کر ایک کلو آم دیے تھے فرمایا کتنا کمینا ہے تو کتنا بےغیرت ہے منڈی سے اٹھا کر تیرے سامنے رکھ دیا اس کا تو احسان مند ہے جس نے ساری چیز کو بنایا میرا احسان سے ہے یاد نہیں مجھے یاد نہیں کرتا جس نے چرے سے بنایا جس نے چونی خرچ کر کے روپیہ کو روپیہ خرچ کر کے لا کے سامنے رکھ دیے جس کے سامنے تو تیرے آنکھیں چھپتی ہے شرم کے مارے اس نے مجھے کھلایا فرمایا جس نے کھانے کا پیدا کیا کبھی تیری آنکھیں مجھ سے بھی فرمائی تم کیا تجھے یقین نہیں فرمایا والا کلا ہاں مجھے یقین تو پڑا بلا دل یا تم قلبی میں تو اطمینان دل چاہتا ہوں دل کا اطمینان چاہتا ہوں سکون قلب کے لیے مزید تسلی کے لیے تشفی کے لیے صرف دیکھنا چاہتا ہوں کرتا تو کیسے ہے فرمایا میرے خلیل میرے کس کس نظام کو دیکھو گے کس کس میری کاراگری کو دیکھو گے تاریخ خدا کی جس نے یہ سارا جہان بنایا فرمایا میں ہوں سب کچھ کرنے والا فریاد کی میرے رب عرض کرنا میرا کام تھا مانگنا میرا کام تھا اب داتا تو ہے داتا تو ہے کوئی داتا نہیں تیرے سوا کون داتا ہو سکتا ہے میں نے تو سوال کر دیا اب تیری مرضی مجھے دکھا یا نہ دکھا تو اس پر قادر ہے فرمایا خلیل جو کروڑوں اور اربوں مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا وہ دکھا تو تجھے سکتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہر شخص نے یہ مطالبہ کیا تو میں کیسے دکھاؤں گا ہر ایک کو اور کیسے دیکھے گا ہر ایک فرمایا میرے خلیل چلو ہم تجھے دکھا کر اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں قرآن کریم نازل کروں گا یہ میری تیری گفتگو میرا تیرا سوال یہ سارے کا سارا معاملہ میں اس قرآن میں نقل کر دوں گا جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ یقین کرے گا اور جو بالکل ہی شروع سے بے ایمان ہوگا وہ یقین نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی امت سے بھلا ہو جائے گا بات میری اور رب جلیل کی اور خلیل کی ہو رہی ہے نقل قرآن کریم میں اللہ پاک فرما رہے ہیں فرمایا میرے خلیل آ جاؤ آؤ جنگل میں خلیل پہنچ فرمایا فرما کا خود اور گا اور میرے خلیل چار پرندے پکڑو الگ الگ نسل کے ہو الگ الگ قسم کے ہو چار پرندے پکڑو ابراہیم علیہ السلاط السلام نے چار پرندے پکڑ لیے چاروں پرندوں کو پکڑنے کے بعد پوچھا اب کیا کروں فرمایا ان کو سیدھا کرو حضرت ابراہیم السلام السلام نے پرندوں کو سبا کیا پر ان کے پر اتارو ان کا روا اتارو ان کا ایک بال اکٹھا کر لو ان کی چوتیں کاٹ دو ان کی پنجوں کو کاٹ دو فرمایا اب گوشت نکل آیا فرمایا ان سارے گوشت ان پرندوں کے گوشت کا بھی قیمہ بناؤ اور قیمہ بنا کر ملا جلا دو تمام قیمے کو ملا جلا کر فرمایا تمام چاروں طرف پہاڑوں سے یہ ملا ہوا قیمہ یہ ملے ہوئے پر یہ ملی ہوئی سوچے یہ ملے ہوئے کنجے اور تمام کے تمام پہاڑوں پہ پھینک دو تم ملک فرمایا سن لے پرانے کریم قبر کھودنے والے سن لے سمندر کے مردے پہ شک کرنے والے سن لے جلے ہوئے مردے پہ یہ شک کرنے والے اس کا کیا بنے گا اس سے حساب و کتاب کیسے ہوگا اور کافر بھی یہی کہا کر کیسے آئی گا سننا خیرا حساب نہ حساب مٹی میں مل گیا حساب و کتاب کیسا تمام کافروں کی یہی بات تھی یہی بات کہتے تھے سارے کافر کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہمارے سامنے چلا ہمارے سامنے غرق ہوا چولہا نہیں ملا مچھلیاں کھا گئی خدا جانے کتنے جانوروں نے کھایا ہاتھ کسی نے کھایا ہوگا کام کسی نے کھایا ہوگا پیر کسی نے کھایا ہوگا یہ اکٹھا کیسے ہوگا اور میں میرے خلیل آ جا اکٹھا ہونے کی ترکیب دکھا تجھے دیتا ہوں بتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوں كما قال أربعة من الطيب ان پرندوں کو پکڑو ان کی پروں کو جمع کرو ان کے بالوں کو اکٹھا کرو خون ملا جلا دو تو اس کا قیمت بالکل مہین دلا دو تاریخ کر دو اور بنا کر کے چاروں طرف پہاڑوں سے دور دور پھینکاؤ فخذ أربعة من الطيب وصرهن إليك ثم تعل على كل جبل منهن جزءا ان کے چیسوں کو ان کے و ریشوں کو ان کی ہڈیوں کو ملا جلا کر بالکل قیمہ بنا کر ادھر ادھر پہاڑوں کو خود پھینک کے آؤ اور تمام کو منتشر کر دو اور پہلے ملا جلا دو ان پروں کو بھی اس روم میں دال کو بھی ان ہڈیوں کو بھی تمام کو ادھر ادھر پھینک مارو اور اس کے بعد فرمایا مایا مین روم فرمایا پھر بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر پرندوں کو آواز دے خلیل اللہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف نظر ہے دیکھ رہے ہیں قیمے سے چھٹ رہا ہے خود بخود چھٹا پر چھٹے روح چھٹا بال چھٹے چونچ الگ الگ تھی وہ چھڑی پنجے جڑے مایا میرے خلیل بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر تم آواز کو مجھے اپنی چدریائی کی قسم تیرے بلانے پر تمام پرندے تیار ہو کر یا سایہ کسایا کرتے ہوئے تیرے سامنے آ کھڑے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام السلام نے خدا کا نام لے کر آواز دی آنکھوں کے سامنے پر کھٹے آنکھوں کے سامنے گوشت کھٹا قیمت گھٹا الگ الگ ہوا اور پھر ٹوٹتا ہوا خلیل اللہ نے دیکھا پھر پہلے گوشت جڑا ہڈیاں جڑی بال جمے پر جمے اپنے اپنی اپنی جگہ جا کر کے سب کچھ جمع سوچ اپنی جگہ لگی نہ اپنی جگہ لگی اور میں سن لو یا تین سکھایا اور میرے خلیل نام میرا لے فرمایا وعلم ان اللہ عزیز حکیم اور میرے خلیل جس طرح سے ان مردوں کی ہڈیاں چٹ سکتی ہے ان پرندوں کی ہڈیاں چٹ گئی ان کے دوست کی طرح طرح بوٹی الگ الگ ہو گئی کھیر جڑ گئی ان کے پر جڑ گئے چونچ جڑ گئی کنجے اور ناخون جڑ گئے فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی ہمارا رجحان غلطی کی طرف ہو سکتا ہے لیکن اللہ و تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر یقین رکھا اور امت کو یقین کی تعلیم دی وہ بہت بڑی ہے تو یہ دل میں بات بٹھا لینے کے قابل ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں یا جتنے بھی پہلے دنیا میں آئے سید العظم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی دنیا ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات انسانی پھر وجود میں آ جائے چاہے کسی کو مرے ہوئے ایک لاکھ سال گزر گئے ہزار سال گزر گئے خبر سے اوپر دیواریں بن گئی محل بن گئے مکان بن گئے ایک حدیث میں آتا ہے ایک ایک خبر سے باز باغ ٹھکانے پر سو سو مردہ کھڑا ہوگا ایک ایک خبر سے سو سو مردہ سامنے آئے گا تو یہ ساری بات یقین کی ہے آج اگر کلام پاک کے فرمانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یقین نہیں تو لو ایمان نہیں ورنہ خبر سے زندگی اس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ قبر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے زمین کو چیرتے ہوئے زمین کو فرمانے کے بعد بھی ہمارے ضلع میں یقین نہیں ایمان ہی نہیں ورنہ خبر کی زندگی جس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ قبر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے یہ زمین کو چیرتے ہوئے زمین کو پھاڑتے ہوئے نکیرن عام جہود ہوتے ہیں زمین کو چیرتے ہوئے فرشتے آتے ہیں بڑے بڑے ان کے دانت بہت لمبے لمبے ان کے بال کرونی شکل سامنے آتے اور آ کے وہ مردے کو اللہ کے نام پر زندہ کر لیتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مرنے والے کو نکیرین کی آمد پر ایسا وقت معلوم ہوگا جیسے اثر کی نماز سزا ہونے کو ہو رہی ہے ایسا سورج نظر آئے گا جیسا کہ نماز قضا ہونے کو ہو رہی ہے اور اس سے آپ ہی سوال کرتے مر ربو کا مر ربو کا مر ربو کا بتا تیرا رب کون ہے علماء اکرام نے لکھا جو آدمی نیک نمازی ہے اللہ والا ہے وہ فوراً کہے گا اللہ والو تم نے سوالوں کی پڑھی ہے میری نماز قضا ہو رہی ہے مجھے چھوڑو میں اپنی نماز پڑھوں فرشتے کہیں گے نماز پڑھنے کا دھیان کیا اب نماز نہیں پڑھنی اچھا نماز نہیں پڑھنی میں نے میں نماز ضرور پڑھوں گا میں نے تو کبھی بھی سزا نہیں کی اب آگاہ گی مر ربو کا بتا تیرا رب کون ہے نیک آدمی ایماندار آدمی مسلمان آدمی نمازی جس کی آخرت اچھی ہے فوراً گا ربی اللہ میرا رب میرا کرور شکار ہے جس نے مجھے پہلے پیدا کیا اور جس نے مجھے مارا اور اب پھر پیدا کیے بیٹھا ہے وہ میرا رب دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے آج تو دین کی بات کا مذاق ہے آج تو دین فالتو پھل ہے آج تیرے گھر میں میرے گھر میں تیرے خاندان میں میرے خاندان میں آج برادریوں میں تین لگو اور فضول چیز بن کر کے رہ گئی ہمارے دماغ میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ دین کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی نے چھوڑا نیا مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کیا دین ہے بس ٹھیک ہے جس راہ پہ کوئی لگ رہا تھی ماں تینوں کا بتا تیرا دین کا دین الاسلام میرا دین اسلام ہے مذہب اسلام ہے ماں تقول لولی ائی آگر رجول ابھی میں کا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخ میری شکل اس مردے کو دکھائی جائے گی اور اسلام کو ماننے والے اور خدا کو ماننے والے مات کو رجل ائی یہ کون ہے کون یہ کون ہے میں اقوال ہے بعض اما نے لکھا ہے اس کی خبر سے لے کر تم کو جو کی زمین کو چین دیا جاتا ہے بعض نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورج کا اکٹ ڈال دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے بتائیے کون ہے تین دار پہچان جائے گا آگے بڑھے گا میرے آقا میں آپ کے قدموں پہ مرنا چاہتا ہوں آپ تو میرے پیغمبر ہیں اور یہ جو دوسری سرکار ہوگی ہر وقت دنیا کے دھندے میں پھنسے رہنے والے نمازیں قضا کرنے والے روزوں کو برباد کرنے والے بہانے بہانے زکات کو رگڑا چڑھانے والے ایک دوسرے کے حقوق ہم سائے کی بے پرواہی کرنے والے زانی شرابی چور قاتل بدماش تمام سے تمام ہر سوال کے جواب میں یہ کہیں گے ہالا لادری ہاں، اور میں کچھ نہیں جانتا مجھے نہ چھیڑے میں اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں مجھ پر بڑی تباہی آئی ہے تمہیں کیا معلوم موت کے سدمیاں عظیم نے میری رگوں کو کڑوا کر دیا ہاں ہاں لاگری نہ چھیڑو میں کچھ نہیں جانتا میں تو بالکل انجان ہوں مر ربو کا مر ربو کا کیسا آدری مجھے نہیں پتا رب کون ہے ماں دینوں کا مجھے نہیں پتا دین کس چیز کا نام ہے میں تو پیشاب کر کے سنجا بھی کرنی کیا کرتا تھا مجھے کیا پتا دین کیا تھی ہاں مجھے تو یہ پتا ہے کہ میرے بیٹے کتنے تھے میرے پاس پیسے کتنے تھے میری دکانیں کتنی تھی میرا کاروبار کتنا تھا مجھے اس کے سوا اور کوئی پتا نہیں میں تو صرف یہ جانتا لگ اچھا مجھے اور کچھ پتا نہیں کہ نہیں میں اور کچھ نہیں جانتا حدیث میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گرد ماریں گے ستر سے زمین میں کر جائے گا ریزا ریزا ہو جائے گا حدیث میں آتا ہے اگر اس چیز کو جاندار آدمی سن لے تو فکر پٹ شک ہو جائے اور یہی نہیں کہ ایک لگا تو بات ختم ہو گئی نہیں نہیں پھر دوبارہ تمام ریسوں کو جوڑ کر پھر بالکل ٹھیک ٹھاک بندہ صحیح بن جائے گا پھر گرد لگے گا قیامت تک اسی طرح پٹائی ہوتی رہے گی ایک حدیث میں آپ کا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو سر سے لے کر پیروں کی طرف ڈستا چلا جائے گا اور پھر سر سے لے کر پیروں کی طرف ڈستا چلا آئے گا کاٹتا ہی رہے گا کبھی پیروں کی طرف جائے گا کبھی سر کی طرف آئے گا فرمایا کے عام تک اس کا چکر یوں ہی رہے گا اتنا زہریلا سانپ صاف ہوگا حضور فرماتے اگر زمین پہ پھنکار مار دیتے تک سبق گھاس پیدا نہ ہو ساری بات یقین والے کے لیے ادھر جس نے جواب صحیح دیے نماز کے لیے محنت مانگی اب آگا ہے کہ کفرو چو فرق بچھا دو لمکا تلو سو جا تجھے کوئی جگانے والا نہیں سو جا جنت کی طرف کھڑکی کھول دو خوشبودار ہوا آتی رہے آرام سے سوتا رہے حدیث میں ہے ہزاروں لاکھوں برس کے بعد جب قیامت میں اٹھے گا آنکھیں ملتا ہوا یوں کہے گا کہ یار یوں کہ قیامت آئے گی ابھی تو میں سویا تھا نیند بھری بھی نہیں قیامت کو آ کھڑی ہوئی ہزاروں برس اسے ایسے معلوم ہوں گے گویا ابھی ابھی لیتا تھا ابھی ابھی آنکھ لگی تھی اور اتنی دیر میں قیامت بھی آ گئی رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا سو سال کی تندرستی ایک دن کے دکھ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی ایک رات کو اگر کوفلی میں درد ہو جائے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری عمر میں کبھی تندرستی دیکھی ہی نہیں کبھی مریض کے پاس بیٹھ کے دیکھو نا رات کاٹی نہیں کٹتی خدا جانے کتنی لمبی رات ہو جاتی ہے حالانکہ رات وہی ہے دکھیا کے رات بڑی سکھ کی رات چھوٹی ہزاروں سال بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا خدا بند کریم نے یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھا دی ہے اور اب تو موت کے معاملات بھی تمہارے سامنے ہیں کس کس طرح سے موت آ رہی ہے تین سو کے قریب آدمی کوئی عمرے کے ارادے سے اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے گیا کوئی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ دکرات حاضری کے لیے گیا کوئی مزدوری اور کمائی کے لیے کوئی سفر کے لیے کوئی تجارت کے لیے کوئی کسی لیے سفر میں سوار ہوا ایک سیکنڈ پہلے اطلاع نہ ہو سکی کراچی سے جہاز اڑتا ہے بخیریت ریاض پہنچتا ہے ایسے آدمی یہاں سے گئے ہوئے اترتے ہیں وہاں سے اور نئے کرتے ہیں جن کی زندگی ہے وہ اتر رہے ہیں جن کی پانچ منٹ کے بعد موت آئی ہوئی ہے وہ چل رہے خدا کا نظام تو دیکھو جن کی عمر باقی ہے وہ جہاز میں سے ریاض کے ہوائی اڈے سے اتر رہے ہیں اور جن کی آئی ہوئی ہے فرمایا تمہارا بھی وقت باقی ہے تم جاؤ اور تمہارا آ چکا ہے تم آ جاؤ دل میں خدا جانے کیا کیا ارمان ہوں گے کیا کیا تسلیاں ہوں گی کتنے سب اپنے دلوں میں ارمان بسا رکھے ہوں گے کیا کیا دلوں کے اندر اپنے اخباب لیے بیٹھے ہوں گے تین چار پانچ منٹ نہیں لگے جہاز میں آگ لگتی ہے وہ ٹاور کو اطلاع کرتا ہے کہ میرے کیبن میں آگ لگی ہے رن میں صاف کر دے میں جلدی اترنا چاہتا ہوں اور اتر بھی گیا اور کہتا جلدی کھلاڑیوں کو اتارو اللہ میاں نے فرمایا اترے گا کون جب میں نے سب کو گھیرا دے دیا خیر گرگیز کھڑا ہے انتظامات سارے چاروں طرف موجود ہے اگر جس کا وقت آ گیا وہ جا رہا ہے تین سو کے قریب آدمی چل کر کھا گیا سارا جان جل جائے ہم بدلیں گے تھوڑے ہی جتنے مر جائے ہندوستان میں مسلمان کٹ رہے ہیں ہم نماز کے لیے نہیں جاتے جوئے باز جوا نہیں چھوڑتا شراب بھی شراب نہیں چھوڑتا حرامی بدماش گانی جنا سے باز نہیں آتا کتنے مسلمان مر جائے افغانستان میں کیا قتل و غارت ہے ہندوستان میں قتل و غارت ہے تین تین سو آدمی میں ایک ایک جہاز میں چل رہا ہے مگر بجانا جو مسجد میں ایک نمازی بڑھتا ہے جن ایمانوں کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے وہ انہوں نے آنا ہی نہیں اس طرف لگنا ہی نہیں جتنا نوجوان طبقہ ہے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کپڑے ماریں گے سگریٹ پیئیں گے چائے پیئیں گے بکواس کریں گے مسجد میں نہیں آنا تو دیکھ لو آخر یوں آئے گی اور پہلے بھی آئی لوگوں کی اور اب بھی آ رہی تمہاری بھی یوں آئے گی نہ معلوم سڑک سے آئے گی جہاز میں آئے گی گھر سے آئے گی اسپتال میں موقع خدا جانے کا آئے گی اور پھر مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا جیسے میں نے بھی بتلا تو جب یہ یقین دل میں راسک ہو گیا اور دل میں بات بیٹھ گئی اور روزانہ مشاہدہ ہو رہا ہے اب تو بھی تیاری کرنی چاہیے اب تو تیاری کا وقت ہے اور ہم تو خدا بند عالم کی حضوری میں حاضر ہونے کا وقت ہے اس لیے اللہ پاک سے دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو کہ خدا بند کریم مجھے اور آپ سب کو ایسی توفیق دے کہ مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا ہو جائے ورنہ اگر ایسا نہ ہوا خدا کی قسم مارے جاؤ گے قسم ملے یا نہ ملے غسل کا پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو خبر چھوٹی ہو یا بڑی ہو کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کا اگر کرم نہ ہو آدمی کر خدا عالم کی کریمی نہ ہو اور آدمی اس کے دروازے کا محتاج بن کر اگر نہ مرے تو بات نہیں کرتی بنی میں مشاہدے بھی ہوئے ہیں بے شمار لوگوں کو دنیا ہی میں دیکھا بے شمار لوگوں مولانا خان رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بہت اللہ والا تھا بزرگ تھا وہ فوت ہوا تو خام نے کسی نے دیکھا پوچھا بتا کیا بتاؤ کیسی گزری کہنے لگا کیا بتاؤں یہاں کا کام بالکل نرالا ہے میں نے ایک دوسرے کے حق کو پورا کرنے کی سر توڑ کوشش کی میرے گھر میں پڑوسیوں کی مانگی ہوئی سوئی باقی رہ گئی رب اکبر کی قسم وہ سوئی مجھے تنگ کر رہی ہے ایک سوئی مجھے ستا رہی ہے دوسرے کی ہمیں لاکھوں کروڑوں کی پرواہ نہیں ہوتی مل جائے ملے صحیح بس نہ ملے تو آپ ادارے بس سرکاری پیسہ ملے قوم کا پیسہ ملے رشتے داروں کا پیسہ ہاتھ میں آ جائے بہت ہم واپس کرنے کے لیے تیار ہوں جہاں تک ممکن ہو سکے گا اسے رگڑا کرائیں ایسے خوراک کھانے سے کیا فائدہ ایسے کپڑے پہننے سے کیا فائدہ ساری دنیا کو آج گلا ہے اللہ پاک سے جو دعائیں قبول نہیں ہوتی دودھ میں پانی ملا ملا کر کے تو کپڑے جوڑے خریدتے ہو اب دعا قبول ہونی چاہیے ہر چیز میں ملاوٹ کر کر کے تو ہم اپنے آپ کو پال رہے ہیں جب حرام روزی سے بدن چلے گا جب حرام روزی سے کپڑا بنے گا جب حرام روزی سے آدمی کی نشو و نما ہوگی اور حرام روزی سے آدمی کا کاروبار چلے گا تو پھر کام کیسے آئے شہاب اسلام اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی زندگیوں میں اس قدر بہت گریڈ کیا کرتے تھے کہ غلط قسم کا لکما اندر نہ چلا جائے چنانچہ ابو بکر صدیق اب کیا بلّا اللہ تعالیٰ تین دن کا فاقہ ہے صدیق اکبر کا اور غلام نے لا کر کے تھوڑا سا کھانا دیا تین دن کے فاقے کے بعد دو تین لکمے کھا لیے اب غلام سے پوچھا کہ کہاں سے لایا تھا غلام سے پوچھا کہاں سے لایا تھا اس نے کہا یہودیوں کے یہاں ساتھی تھی میری ان سے تعلق تھی میں گزر رہا تھا انہوں نے مجھے کھانا دیا تھا اب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کو نکالنے کے لیے حلق انگل ماری بولا تین دن کو پیٹ خالی ہو دو چار لکمے اندر گئے ہیں واپس کیسے آئے کسی نے ترکیب بتائی کہ پانی پی کر حلق میں انگلی مارو پانی پی پی کر انگلی ماری جب سے وہ میں باہر نہ آ گئے چین نہ ہمارا بھی اگر یہ مزاج بن جائے تو ہم سب سے اس دنیا میں کما سکتے ہیں کیا صرف ہے کافر کی کہ ہم تو غالب ہو جائے ہم تو غالب اس لیے ہو رہے ہیں کہ اصل ہتھیار جو ہمارا ایمان تھا وہ کمزور پڑ گیا بلکہ وہ رہا ہی نہیں اس لیے پوری دنیا دشمن بن گئی اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو سچا مسلمان سب کا دیندار بنائے ہے الحمد الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ اور میں تو خیال نہیں کرتے کے ہم سب لوگ شکار ہو گئے سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالی شہدا پیغمبر کے پیارے چچے کی شہادت بیان ہوگی اس صحابی کی شہادت جس کے ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر کالی والے نے آنسو بہائے ہمیں تو تاریخ بھی معلوم نہیں ڈوب کر مر گئے تم یہ کہلاتے ہوئے تمہیں تو اپنے صحابہ اور نبی کے پیارے چچا کی شہادت کا علم نہیں اس لیے کیسا کیسا مجھ سے ممکن ہو سکے گا ان شاء اللہ جمعے کو یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملائیں گے اور سید شہدا سید علی رنجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان ہوگا آپ لوگ بھی آئیں دوسرے ساتھیوں کو بھی بتلائیں تاکہ ایسے موقع پر وہ آدمی بھی سن لے جس نے کبھی نہ سنا ہو اور وہ بھی جان جائے کہ پیغمبر کا چکا کیسا تھا اللہ بات عمل کی کیسے پتا کرتا اللہ وسلم وسلم وبارک اللہ سید مولانا محمد النبی امی العاصمی وعلى آلہ واصحابہ برت الکرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم من أهديته منا فأهديه إلى الإسلام ومن تزكيته منا فتوكل على الإيمان یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما کئی ساتھی ہیں جن کے روزگار کا مسئلہ ہے دعا کر دے اللہ باغ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے سب کی بیماریوں کو دور فرما دے سبھی کے دکھ درجے کو دور فرما بلاء العالمین ہم سب کی بگڑی بنا دے کئی لوگوں کے رشتے ناطوں کی پریشانیاں ہیں اللہ باغ اپنے فضل و کرم سے غیر سے یہ اقدام مہیا کر دے غیر سے حالات پیدا فرما دے جہاں بہتر سے بہتر اللہ پاک وہی سب کو اپنے فضل و کرم سے پہنچا دے رب اللہ دنیا حسرت حسرت وقل آزاد اللہ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد والی